حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں لوگ نماز میں اپنے ساتھی سے ضرورت کی بات کر لیتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت اتری حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین تم سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر افضل نماز کی اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو تو ہمیں اس قسم کی باتوں سے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیس